حضرت سلیمان تیمی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت تلق بن حبیب کو فرماتے سنا دس چیزیں فطری ہیں مسواک کرنا مجھے کاٹنا ناخون تراشنا انگلیوں کے پوروں اور جوڑوں کو اچھی طرح دھونا زیر ناف بال موڑنا ناک کی صفائی کرنا کلی کے بارے میں مجھے شک ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چوالیس